ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی معصیت پر مبنی کوئی نظر جائز نہیں ہے اور اس کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو پچیس یہ حدیث صحیح ہے